دین کیا ہے اور دین سے وابستگی کے ثمرات کیا ہے یہ آپ کا موضوع ہے جہاں تک پہلا نقطہ ہے تو اللہ رب العزت نے خود ہی دین کا تعارف کرا دیا ہے عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں اسی لیے فرمایا کہ میں جب تک غیر الاسلام دین فلاں یقبر دین جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تلاش کرے گا اور اس کو اپنائے گا تو وہ اس سے ہر کس قبول نہیں کیا جائے گا اللہ رب العزت نے ایک ہی دین بنایا ہے ہر شخص کے لیے ہر قوم کے لیے ہر ملت کے لیے بلکہ انبیاء سابقین کے لیے اور وہ دین ہے وہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں اور یہ دین اسلامی اسلام ہی در حقیقت اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ الیوم اکمل تو لکم دین اکم وطمم تو علیکم نعمتی ورغیت لکم الاسلام دین کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی یعنی اس دین کو اور اس دین کی تکمیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے بت علیکم نعمت ہی کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دی پوری کر دی دین اسلام اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وردیت الحکم الاسلام دین اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے چن لیا اور منتخب کر لی تو اسلام ہی ہمارا دین ہے اور ضابطۂ حیات ہے اور نظریہ حیات ہے جس پر چلنا تمام تر عافیت کی دلیل ہے اور جس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ایک مکمل محرومی ہے اور دین اسلام سے تعلق کی نوعیت کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی یا الذین آمنوا حسل فی کاف کافا یا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو مکمل داخل ہو سر سے لے کر پاؤں داخل ہو جائے عقیدے کے ساتھ عمل کے ساتھ فضائل کے ساتھ معیشت کے ساتھ سیاست کے ساتھ یہ تمام چیزیں دین اسلام میں موجود ہیں اور ان تمام چیزوں کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہو جائے کوئی چیز باہر نہ ہو یہ نہیں کہ پورے آپ داخل ہو جائیں مگر چہرہ آپ کا دین سے باہر کہ چہرہ جیسے مرضی بنا لیں نہیں مکمل سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مکمل دین اسلام میں داخل ہو جاؤ اور یہ حقیقی وابستگی ناقص وابستگی قابل قبول نہیں پوری وابستگی تبھی تو دین اسلام نے نبی اسلام کی پیروی کے حوالے سے دو الفاظ استعمال ہوئے ایک اتباع دوسرا اطاعت اتباع آپ کے عمل کی پیروی کا نام اور اطاعت آپ کے فرمان کی پیروی کا نام اطاعت میں خوشی کا پہلو تو ان سے ہے اور تعاون کا معنی خوش ہونا یعنی رسول اللہ وسلم کی پیروی اختیار کرو پوری خوشی کے ساتھ جبر کے ساتھ نہیں اکرا کے ساتھ نہیں ماتھے پہ بل ڈال کے نہیں کسی تردد کے ساتھ نہیں کسی شک و شبہ کے ساتھ نہیں کسی خلجان کے ساتھ نہیں دل کی تنگی کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے انشرح کے ساتھ اور پوری خوشی کے ساتھ وہ اطاعت قابل ہو فی انفس مہاراجا بھی موقع ایماندار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا فیصلہ آپ کا فرمان سن لیں اور اپنے دل میں کوئی کھٹک محسوس نہ کریں اس کو شر صدر کے ساتھ ان شرح کے ساتھ اور پوری خوشی کے ساتھ قبول کر تب یہ وابستگی مانی جائے گی اور اگر حدیث کا نام سن کے ماتھے پہ بل پڑ جائے غصہ آ جائے کراہت آ جائے بخار چڑھ جائے تو یہ اطاعت قابل قبول نہیں ہے امام اوزائی کا قول ہے من علامت عہد البدع اذا حدیث بحديث خلاف بدعته ابغض تھے ہی حدیث انسان کی علامت یہ ہے کہ اسے کوئی حدیث سناؤ اور وہ حدیث اس کے اپنے عمل کے خلاف ہو اس کی برادری کے خلاف ہو اس کے باپ دادا کے عمل کے خلاف ہوں اس کے پیر و مرشد کے عمل کے خلاف ہوں اس کے امام کے عمل کے خلاف وہ کیا کرے گا اب غدر حدیث حدیث کے بغض سے اپنے دل کو بھر لیں بجائے اس کے کہ اپنے عمل کو چھوڑ دیں اپنی برادری کے عمل کو چھوڑ دیں باپ دادا کے عمل کو چھوڑ دیں اپنے کسی بڑے چھوٹے کے عمل کو چھوڑ دے وہ نہیں چھوڑے گا الٹا حدیث پر اس کے دل میں بغض ہوگا نفرت ہوگا اور کچھ لوگوں کو واقع حدیث کا لفظ سن کے بخار چڑھ جاتا پریشان ہو جاتا یہ وابستگی قابل قبول نہیں بلکہ اطاعت تو خوشی کے ساتھ انشرائے صدر کے ساتھ پریشانی کے ساتھ نہیں دل کی تنگی کے ساتھ نہیں بلکہ پوری خوشی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کر لو اور اللہ کے حبیب کی حسایت اپنا لو اور لفظ اتباع جو ہے اس میں پورے دین کی پیروی کا عنصر آپ کی اتباع کرو مانا ہر معاملے میں یہ نہیں کہ جو چیز آپ کی طبیعت کے مطابق ہے اسے مان لو جو آپ کی طبیعت کے خلاف اسے نہ مانو ایسا نہیں بلکہ اتباع میں مکمل پیروی داخل اس اردو خلوف میں کافا یہ اتباع کی تفصیل کہ دین اسلام میں پورے داخل ہو مکمل ہر آن کے لیے ہر گھڑی ہر گھڑی کے لیے خلوت ہو جلوت ہو سفر ہو حضر ہو ہو یا رات ہو مکمل اس دین میں داخل ہو یہ وابستگی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یہ تعلق اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور ایسی وابستگی ہونی چاہیے یہ وابستگی اگر پیدا ہو جائے تو اس کے کیا سمرات اس کے کیا فائدے ہیں کیا برکتیں ہیں دیکھیں جہان تین طرح کی ایک ہے عالم دنیا یہ دنیا جس سے ہم گزر رہے ہیں اور ایک ہے عالم برزخ جو مرنے کے بعد جہان شروع ہوگا عالم دنیا کب تک ہے موت تک عالم برزخ کب سے شروع ہوتا ہے انسان کے مرنے کے بعد اور کب تک رہے گا جب تک قیامت قائم نہ الا یوم یو واخون برسخ کا جہاں قیامت کے قائم ہونے تک اور تیسرا عالم آخرت جب سور پھونکا جائے گا اور پھر پہلے تمام لوگ بیہوشی کا شکار ہو جائیں گے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ زندہ ہو کر معاشرے کے میدان کی طرف جائیں گے فوراً کوئی تاخیر نہیں فوراً جائیں یہ عالم آخرت اور پھر عالم آخرت ہمیشہ قائم رہے ہمیشہ یہ ختم نہیں ہوگا کبھی بھی یہ عالم آخرت اور دین سے وابستگی ان تینوں جہانوں آفیت کے لیے ضروری ہے اور تینوں جہانوں کی کامیابی کے لیے ضروری جو انسان سچی وابستگی اختیار کر لے وہ عالم دنیا میں بھی کامیاب ہے عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا ہمیشہ کامیاب رہے وہ ما عمر اللہ ابود اللہ مخلسین یقین السلام بطالح کا دین دین ہے اے دین الملت القیمہ ایک ایسی ملت کا دین جو قیم ہے یعنی یہ دین ایک ایسا دین ہے جو آپ کی پوری زندگی کو سیدھا کر گا پوری زندگی زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ کی تجارت ہو گھریلو امور ہو خانگی امور ہو سیاسی امور ہو معاشی امور ہو معاشرتی امور ہو سماجی امور ہو اخلاقی امور ہوں اگر دین سے وابستہ رہو گے تو یہ دین آپ کی پوری زندگی کو ہر مرحلے کو ہر معاملے کو سیدھا کر دے ایک عظیم برکت کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی خسارہ نہیں ہوگا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا اگر ظاہر کو خسارہ ہوا بھی تو وہ اللہ رب العزت کی ایک آزمائش ہوتا ہے بندہ اگر کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور نواز دیتا اور عطا فرمائے یہ دین ملت عمر بما امیر لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں بس اور کوئی حکم نہیں خلق الجن والے انسا ریاب ہم نے سارے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے سارے انسانوں وہ انسان اور جن کسی بھی امت کے ہوں سب کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت سب کی تخلیق کا یہی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت وہاں عمیر اس میں اشارہ سارے انبیاء کی طرف سارے انبیاء کے دین کا ملخص دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں ریا کاری نہ ہو اللہ کے لیے اللہ کے لیے کے لیے عبادت کرنے والا مخلص ہو یہ دو چیزیں تو وہاں عمر ابد اللہ مخلص ہی نہ رکھتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں مکمل اخلاص کے ساتھ اور عبادت کیا ہے عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں پوری زندگی کا اللہ رس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارنا عبادت پوری زندگی اللہ رس کے رسول کی اطاعت کی آئینہ دار یہ عبادت سونا بھی عبادت جاگنا بھی عبادت حلال طریقے سے کمانا بھی عبادت سارے معاملات عبادت ہے اگر وہ شریعت کی بنیاد پر عبادت ایک بڑا جامع لفظ شیخ الاسلام فرماتے ہیں العبادت عبادت اس من جامع يحبه اللہ قول و عمل کہ عبادت بڑا جامع لفظ ہے ہر وہ قول ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ عبادت ہے زبان سے آپ نے جو بات کہنی اگر اللہ کی پسندیدہ ہے تو وہ عبادت اللہ کی پسند نہیں ہے تو عبادت نہیں اسی طرح ہر عمل ہر کردار اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے تو عبادت ہے ناپسندیدہ ہے تو وہ عبادت نہیں بڑا وسیع مفہوم عبادت یہ صرف رکوع سجود کا نام نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے معمولات کا نام اگر وہ اللہ کو پسند یہ حکم سب کے لیے اس انداز سے زندگی گزاریں صرف وہ کام کرتے رہیں جو اللہ کو پسند ہے اور وہ زبان سے الفاظ نکالیں جو اللہ کو پسند ہے یہ پوری زندگی کا یہ بہبر بن جائے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یہ کامیاب انسان اخلاص کے ساتھ ریاکاری نہ ہو قبول اسلام اور اسلام پر چلنا اخلاص کے ساتھ تو یہ عبادت اور یہ حکم سب کے لیے قوم نوح کے لیے قوم ابراہیم کے لیے قوم موسا کے لیے قوم عیسیٰ کے لیے علیہ السلام اور اس آخری امت کے لیے عبادت کریں اخلاص کے ساتھ اور دو عبادتیں خاص طور پہ مذکور اس سے قبل حنفا حنیفیت کے ساتھ منافع حنیف کی جمع یک طرف ہو یک طرف عبادت اس طرح کریں کہ اپنے اس دین کو لے کر ایک طرف ہو ایک طرف خالص کوئی ملاوٹ نہ ہو جو لادین قسم کے لوگ ہیں ان سے میل جول نہ ان سے اختلاط نہ بلکہ ان میں حنیفیت ہو نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ بحث تو بالحنیفیت اس مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا اس طرح بھیجا گیا ہے کہ جو میرا دین ہے توحید ہے میری اطاعت ہے ان تمام چیزوں کو لے کر یک طرف ہو جائے یک طرف بالکل خالص اور مخلص حنیفیت کے ساتھ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو مزال کا دین القیمہ اس انداز سے اگر دین کو اپناؤ گے اختیار کرو گے تو یہ دین قیم ہے ایک ایسی ملت کا دین ہے کہ یہ دین اس ملت کے سارے معاملات کو سنبھال لے گا وہ قوم پریشان نہیں ہوگی یہ تعلق بھی دین کے ثمرات کوئی پریشانی نہیں کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں نہ مالی پریشانی نہ اخلاقی پریشانی نہ اقتصادی پریشانی نہ معاشرتی پریشانی نہ گھریلو خان کی پریشانی یعنی دین سے وابستگی اتنی بابرکت چیز ہے کہ یہ دین آپ کے سارے کام سنبھال لے احفظ اللہ یا فض کا احفظ اللہ تجد و تجاہک اللہ کی حفاظت کرو اس کے دین کی اس کے محافظ بن جاؤ معنی اس کو اپنا لو عمل کر لو جس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجد و تجاہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو شریعت کی حفاظت کرو ہمیشہ اللہ کو سامنے پاؤ جب بھی پکارو اللہ رب العزت تمہاری پکار کو سنے گا اور اس کو قبول کرے گا تمہاری باتیں مانتا جائے گا اگر تم اللہ رب العزت کے دین اور اس کی شریعت کے محافظ بن جاؤ یہ تعلق میں دین کی برکات یہ دین قیم ایسا دین جو بذات خود تمہارے ہر معاملے کو سیدھا کر دے گا سنوار دے گا اور کوئی چیز پریشانی کا باعث نہیں ہوگی ہاں اگر پریشانی آتی کئی صالحین پریشان بھی رہتے مالی پریشانی یا گھریلو پریشانی وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے یہ تکلیف کا ہے نا یہ ناپسندیدگی کی علامت نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک انداز اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو آزماتا ہے اور ایسا آزماتا ہے کہ ان کو صبر کی توفیق دے کر ان آزمائشوں پر انہیں ان کے گناہوں سے پاک صاف کر بندہ ہمیشہ آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے کبھی بیماریاں اور کبھی گھریلو دکھ درد پریشانیاں کبھی کاروباری پریشانیاں گھرا رہتا ہے اور صبر کرتا رہتا ہے حتیٰ ان یمشی اگر بھلے سا علیہ عثمن حتیٰ کہ اس کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں ہوتی اللہ ان آزمائشوں کے ساتھ اسے سرخرو کر دیتا ہے صبر کی توفیق دے کر اسے اس کے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے یہ پریشانی ہے اس کی ابتدا ہے اور یہ ابتدا یہ آزمائش اللہ تعالی اپنے پیاروں کی کرتا جتنا پیار ہو بندے سے اتنا اس کا امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے پیارے بندے میرے سامنے روئیں گر گڑائیں تجرو کرے اپنے پیاروں کی تجرو کی آواز اللہ کو بڑی پسند ہے جتنا بندہ پیارا ہوگا اتنا وہ دکھ درد میں گھرا ہوگا اللہ تعالیٰ کے امتحان کے طور پہ اشد بلاد ثم الامثل فالامثل کہ سخت آزمائشیں اور تکلیفیں نبیوں کی ہوتی اور نبیوں کے بعد کن کی ان کا درجہ اور مقام انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کو نبیوں کا تجر نبیوں کا رونا نبیوں کا گڑ گڑانا بڑا پسند وہ چاہتا ہے کہ میرے پیارے بندے میرے سامنے روئے اور رو رو کر ثابت کر دیں کہ ان کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ان کے لو اللہ کے ساتھ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آزمائے بھی گئے ستائے بھی گئے جوڑے بھی گئے پیدا ہوئے یتیم تھے یہ پریشانی کا آغاز تھوڑا سا بڑے ہوئے ماں فوت ہوئے دادے نے سنبھالا تھوڑا سا اور بڑے ہوئے دادا بھی فوت ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیوی دے دی جو بڑی ہی آپ پر جان فدا کرنے والی محبت کرنے والی بڑا خیال رکھنے والی اور ایک چچا دے دیے آپ کی نگہداشت کرنے والے یہ کے بعد دیگر وہ بھی فوت ہو ایک ہی سال میں فوت ہو اللہ کے پیارے بندے آخری نبی اور پیدر پہ دکھوں سے زندگی گزر رہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے جو پیارے بندے ان کے دنیا کے علائق کٹ جائے ختم ہو جائے اور ایک ہی تعلق باقی بچے اور وہ تعلق باللہ ہے تو یقیناً یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے اور صبر والا اقدار اللہ اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر صبر کر ایک اہم شعبہ یہ بھی دین ہے ابتلا کا معاملہ دین سے خارج نہیں یہ دین ہے دین یہ ساری جو دین کی شکلیں ہیں اگر بندے کا صحیح تعلق قائم ہو جڑا ہو تو یہ تعلق بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی ثمرات والا ہے برکتوں والا ہے رحمتوں والا ہے دنیا میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے سارے معاملے سنبھال لے بندوں کی حفاظت کرے بندوں کو سلامتی تھا فرمائے اور اگر آزمائشیں ہوئیں تو یہ اس کے پیار کا ایک اور انداز ہے آسودگی دینا بھی اس کی محبت کا انداز ہے اور آزما کر تکلیفوں میں گھیر لینا بھی اس کے پیار کا ایک انداز دونوں چیزیں اللہ رب العزت کی محبت کا ایک انداز ہے اور یہ دونوں ثمرات ہیں دین کے دونوں دین کے ثمرات دیکھیں یہ تعلق میں دین جو ہے یہ کتنا دنیا میں برکات کا باعث یہ دین قیم ایک ایسا دین جو تمہارے سارے کام سنبھال لے تم دین کو اختیار کر لو اور اپنے سارے امور اللہ کے سپرد کر دو وہ سارے امور سنبھال لے غیب کے خزانوں سے مدد کرے گا اور وہ لطیف ہے لطیف خفیہ تدبیریں کرنے والا کہ بندوں کو احساس ہی نہ ہو ہمارے لیے کیا ہونے والا ایک ہے خیر کی ظاہری تدبیریں اور ایک ہے خیر کی خفیہ تدبیریں اللہ تعالیٰ لطیف ہے جو خفیہ تدبیریں بھی کر کے اچانک اپنے بندوں کو خوش کر دیتا اچانک بندوں کو خوش کر دیتا یہ سب تعلق میں دین کے ثمرات یوسف علیہ السلام جب ان کو تخت مصر مل گیا باپ سے ملاقات بھی ہوگی خاندان بھی مل گیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اتنا رب بھی لطیف النمائشہ میرا رب لطیف ہے لطیف لطیف ہونا میرے رب کی صفت اور لطیف کا معنی ظاہری اسباب سے ہٹ کر تدبیریں کرنا ظاہر یہ سواب کیا تھے بھائیوں کی مخالفت یوسف علیہ السلام کے لیے بھائیوں کی عداوت اس عداوت کو عملی جامہ پہنایا ان کو کنویں میں گرا کر اور بظاہر نجات کا جو ایک ایک تعلق تھا وہ ٹوٹ چکا تھا وہ کنویں میں پھینک کر آ گئے تھے اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا چکے تھے کہ اب وہ ختم ہو جائے یہ ان کی زندگی کا ظاہر پھر ایک قافلے نے ان کو نکال دیا پھر کوڑیوں کے مول ان کو بیچ دیا پھر ایک وقت آیا جیل میں جھانک دیا ظاہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں تو جس شخص کو بھائیوں کی عداوت کا سامنا ہو کنویں میں گرا دیا گیا ہو بطور غلام بیچ دیا گیا ہو جیل میں جھونک دیا گیا ہو اس کے بارے میں کوئی توقع کر سکتا ہے کہ یہ نبی بھی بنے گا اور ملک کے مصر کا بادشاہ بھی بنے گا یہ تدبیریں اللہ رب العزت ان ربی لطیف الما شاہ میرا پروردگار لطیف ہے اس طرح اپنے بندوں کی تدبیریں فرماتا ہے کہ ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور نظر کچھ آ رہا ہے نتیجہ کچھ برآمد ہوتا دکھائی کچھ دیر ہے نتیجہ کچھ اور برآمد ہوتا ہے اللہ تصویریں فرمانے والا یہ برکات تعلق دین کی تعلق دین اگر آپ اس تاریخ کو کھنگالیں تو ایسے بے شمار مشاہد آپ کے سامنے آئیں گے ان مشاہد میں ظاہری معاملہ کچھ اور ہے اور اللہ رب العزت کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ کچھ اور ظاہر ناکامی پر قائم ہے نتیجہ کامیابی پر قائم ہے بس ہم نے کیا کرنا ہے دین کے ساتھ تعلق جوڑنا اور قائم کرنا پھر دیکھیں کہ دین میں اس دنیا کی زندگی میں کیسے کیسے ثمرات ملتے ہیں نتائج سامنے آتے ہیں اواقب سامنے آتے ہیں اور اس کا فرمان بھی ہے حاقیمت التقوا سارے امور میں بہتر انجام تقوا پر تم دیندار بن جاؤ تقوا اختیار کر لو جو کام کرو تمہیں بہتر انجام ملے گا اس تقوا کی برکت سے دین کی برکت سے جو کام اختیار کرو کوئی تجارت کرو کاروبار کرو رشتہ کرو اساس دین ہو تقوا ہو تو انجام کار تقوا پر ہر معاملے کا انجام بہترین انجام تقوا پر کا ہے لیکن تعلق میں دین جو ہے اس میں کوئی دراڑ نہ اس میں کوئی کمی نہ باقی کمی کو تھا ہی معاف ہو سکتی ہے دنیاوی امور میں کمی ہو گودا ہی ہو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیکھتا دین میں کمی کو ہی اللہ رب العزت ایک اہم دنیاوی شعبہ اس کی راہ میں جہاد کر اس میں اس نے واضح یہ باشگاف اعلان کر دی کہ اللہ رب العزت تمہارے ان ظاہری وسائل کا محتاج نہیں بس شرط یہ کہ تم دین بلا تاہر بلا تحزن حضرت وہ ان مرآلہ مؤمنین کوئی پریشان نہیں ہونا غلبہ تمہارے لیے اگر تم مومن تمہارا کام تعلق بھی دے یہ وابستگی اختیار کر لو پھر پریشان نہیں ہونا تم ہی کامیاب ہو تمہارے لیے غلبہ ہے ایک حدیث صحیح بخاری کی نہیں یغلب اتنا اس الف اشر الفم ادا صبر و صدق میری امت اگر بارہ ہزار بارہ ہزار اور پوری دنیا یعنی میری امت کی تعداد بارہ ہزار ہو یعنی امت ایجابت اور پوری دنیا مقابلے پر آ جائے وہ لاکھوں ہوں کروڑوں ہوں یا اربوں ہوں میری امت کی تعداد بارہ ہزار ہو جن کا تعلق بھی دین راست مکمل تو پوری دنیا مل کر بھی ان کو مغلوب نہیں کر سکتی ان پر غالب نہیں آ سکتی بہت بڑی بات ہے مسلمان بارہ ہزار لیکن مسلمان ہو واقعات نام کے نہیں بلکہ حقیقی مسلمان مقابلے میں پوری دنیا کیا امریکہ اور کیا روس اور کیا ہندوستان سب مقابلے یہ سب مل کر بھی ان بارہ ہزار پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے شرطیں دو ہیں کوئی تعلق دین ادھر صبر و صدق صبر کرنے والے ہوں اور سچے ہوں صابر ہوں اور صادق ہوں صادق سچے عقیدے کے سچے ایمان کے سچے تعلق باللہ کے سچے زبان کے سچے عمل کے سچے آدھا یوم یہ سچ ایسے سچے یہ سچائی قیامت کے دن کام آئے اور نجات پر منتج ہو جائے ایسے سچے تو تعلق میں دین کی برکات ہے پوری دنیا مل کر بھی انہیں مغلوب نہیں کر سکے گی ادا صبر ہو سادہ یہ دو شرطیں ہوں سچ بولنے والے ہو اور صبر کرنے تعلق بھی دین کی برکات باقی وسائل کم کیوں نہ کوئی پرواہ نہیں تعداد نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں اسلحہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں تیاری نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں اردو خلوف کافا ہو اسلام میں پورے آ جاؤ یہ ہو باقی امور اگر نہ ہو کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا کامیابی دے گا نصرت فرمائے گا تمہارے تعلق میں دین دین کی کی برکت برکت تعلق میں تمہارے پاس اگر تعداد نہ بھی ہو تو اللہ رب العزت اپنی طرف سے تعداد دینے پر قادر کیا ابرا کے ہاتھیوں کو ابابیل پرندوں نے تباہ و برباد نہیں کر دی اللہ اگر چاہے تو یہ پرندے اللہ کے فوجی بن سکتے ہیں ہیں سپاہی بن سکتے اللہ اگر چاہے یہ کمزور سے پرندے اللہ تعالیٰ کی فوج بن سکتے ہیں کیا قوم نوح پانی نے تباہ نہیں کر دی اللہ اگر چاہے تو پانی کا ایک ایک اس کا فوجی بن سکتا ہے وہ تو ان ظاہری وسائل کا محتاج ہی نہیں اسے کیا چاہیے وہ کیا دیکھتا ہے تمہارا تعلق بھی دے یہ دیکھتا ہے اس میں تم پورے اترو عقیدے کے ساتھ عمل کے ساتھ توحید میں کوئی دراڑ نہ ہو عمل میں کوئی مشبو چیز نہ ہو مشبو چیز سے مراد کیا ہے مثلا عمل تو ہے مگر وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کے خلاف یہ عمل قابل قبول نہیں یہ پھر دین نہیں ہے دین نبی اسلام کی پیر بھی کرنا نبی اسلام کی پیر بھی کرنا بندہ اس میں اگر کامل ہے تو ساری برکات اس انسان کے لیے دنیا کی برکات اور اگر موت واقع ہو گئی تو یہ ایک نئے جہان کا آغاز عالم برزخ جس میں دین سے وابستگی کا سوال ہوگا ماں دین حکم تمہارا دین کیا ہے یہ سوال نہیں ہے یہ پورا ایک منہج یہ نہیں کہ یہ سوال ہوگا اور بندہ فوراً کہے گا اسلام میرا دین اس کا جواب وہی بندہ دے گا جس کی دین کے ساتھ حقیقی وابستگی ہو اس کا جواب کوئی رٹا ہوا جملہ نہیں کہ آپ رٹ رٹ لیں میرا دین اسلام میرا دین اسلام میرا دین اسلام نہیں اس کا جواب جو ہے ایک سچے فہم کا متقادی سچے عمل کا متقادی اس کا جواب کون دے گا جس کو دین کا فہم اس کا جواب کون دے گا جو پورے دین کو اپنانے والا ہے اس کا جواب کون دے گا جس کا تعلق بھی دین بالکل سچا اور راست ہر ایک نہیں دے گا مانا نام کا مسلمان اس کا جواب نہیں دے پائے صرف وہی دے گا جس کا تعلق بھی دین بالکل راستہ قوی اور پختہ تو آج یہ تعلق ہی کام آئے گا یہ دین داری ہی کام آئے گا ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے اس کا کوئی جواب کو رٹا ہوا جملہ نہیں کہ دین ہے اسلام میرا دین اسلام نہیں اس کا جواب کوئی بندہ دے سکے گا اس نے پوری زندگی دین کے ساتھ تعلق جوڑے رکھا قائم کیے رکھا وہ فوراً کہے گا دین ہے اسلام میرا دین اسلام اسلام میرا دین ایسا تعلق جوڑا کہ اسلام کے علاوہ کسی طرف اس کی نگاہ نہیں اٹھی چلو فلاں کو دیکھ لو فلاں کو دیکھ لو بعض لوگ تماشبین ہوتے ہیں ہر جگہ منہ مارنے کی کوشش کرو ایسا نہیں اگر ہر جگہ منہ مارو گے تو قبر میں مت ماری جائے گی کہ میں نے تو بہت سی چیزوں کو دین سمجھا بہت سی تحریکوں کو بہت سی تنظیموں کو اب کس کا نام لوں اور جو شخص صرف دین اسلام کو گلے سے لگائے رکھے گا دیکھے گا تو دین اسلام کی طرف چلے گا تو دین اسلام کی طرف اپنائے گا تو دین اسلام کو قائم رہے گا تو دین اسلام پر وہ فوراً کہے گا دین یا اسلام میرا دین اسلام تو اس سوال کا جواب ایک پورے منہج کا طالب ہے رٹا ہوا جملہ نہیں یہ کوئی دنیا کا امتحان نہیں ہے رٹی ہوئی عبارتیں آپ لکھ کر آ جائیں ممتحن کو کیا معلوم کہ یہ عبارتوں کا فہم بھی تھا یا نہیں ہو سکتا نقل کر کے لکھی ہو کتاب کو دیکھ کر لکھی ہو ہو سکتا ہے لیکن یہ سوال اللہ رب العزت وہ ملائکہ جو ہر شہر سے باخبر اللہ نے ان کو اطلاع دی وہاں کوئی نقد اور کوئی رٹی ہوئی چیز نہیں چلے گی وہاں ایک مکمل فہم پیچھے ہوگا حقیقی تعلق جسے کہتے تمہارا دین کیا ہے اگر دین کا فہم ہوگا سچا تعلق ہوگا عمل ہوگا وہ بندہ جواب دے گا دین اسلام میرا دین اسلام پھر اس کی برکات کیا ہیں نادا مرادم نے جن وال من جن وفتہ لہو باب من الجنہ جن یہ ثمرات آسمان سے ندا آئے گی کہ بندہ شاباش بڑا نیک اور صالح اور سچا ہے سچ بول دیا اس نے اسے جنت کا لباس پہنا دو جنت کا بستر اس کو مہیا کر دو اور جنت کے دروازے قبر میں کھول دو قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دو جو اس کے نیک اعمال تھے انہیں خوبصورت چہرہ دے دو ان اعمال کو خوبصورت چہرے میں ڈھال دو اور ساتھ ہی بٹھا دو تاکہ وہ خوبصورت چہرہ اس کی انسیت کا باعث قبر کی تنہائیوں کو دور کر دے قبر کی واشدوں کو دور کر دے قبر کے اندھیروں کو دور کر دے یہ عالم برسخ کے ثمرات اللہ رس کے رسول کی حفاظت کے اور تعلق دین کے یہ بندہ کامیاب ہے حقیقی تعلق بھی دین جس کی بنیاد ایک سچے فہم پر کچھ لوگ قبر میں آئیں گے ہاں بھائی ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے یا تو دنیا میں تعلق بھی دین تھا ہی اب وہ حیران کیا اس کا جواب دوں یہ تعلق بھی دین تھا مگر یہ تماش بھی تھا فلاں گھر میں بھی دیکھو فلاں میں بھی دیکھو فلاں تحریر کو دیکھو فلاں کو دیکھو گول مول بن جاؤ گول مول آج کچھ لوگ لقب اہل حدیث سے بھاگنے کی کوشش کرتے تاکہ ہم گول مول بنے رہے ہر جگہ منہ مارنے والے بچے ہر تھالی میں منہ مارنے والے بچے ہر جگہ کے مفاد حاصل کرنے لقب اہل حدیث سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے بہت سی تنظیمیں ہیں آج یہ لوگ یہاں پریشان ہم نے تو ہر جگہ منہ مارا ہر جگہ جھانکا آج کس دین کا نام کیا کہیں کہیں گے ہا ہا ہاں، آدمی یا تو دنیا کی زندگی میں تعلق بھی دین نہیں تھا یہ تعلق بھی دین تھا مگر تمیز نہیں تھا تمہیز نہیں تھی تمیز ایک حقیقت ہے تمہیز ایک حقیقت ہے کہ بندہ حنیف بن جائے یک طرف ہو جائے یک طرف ہو جائے اپنے سچے دین کے ساتھ اس میں یہ گول مول ہونے والی سیاست نہ ہو تنازع والی سیاست نہ ہو کچھ فلاں کی مان لو کچھ فلاں کی مان لو کچھ اپنی منوا لو یہ دین نہیں ہے حقیقت دین اس کے برعکس وہ آج پریشان میں کیا جواب دوں ہاں ہاں لادری سمے تو نہ یہ خود نہ قول نہ تو بھی میں نہیں جانتا دنیا میں لوگ باتیں کرتے تھے میں بھی وہی کرتا تھا میں بھی وہی کرتا تھا جو حقیقت ہے دین سچی امانت اس کو میں نے سمجھا ہی نہیں جو لوگ باتیں کرتے میں بھی کرتا فرشتے اس کو کہیں گے الشک کے خود تھا والے والے تھا یوم خیال اللہ کے بندے تیری زندگی شک پر گزری یقین پر نہیں اسی پر تیری موت آ گئی اسی شک پہ تو اٹھایا جائے گا دنیا میں مشکوک تھا آج قبر میں مشکوک ہے اور قیامت کے دن کل حشر کا میدان ہوگا یہ شب تیرے ساتھ ہوگا یقین تو کتاب و سنت کے ساتھ ہے دین کی سچی دولت کے ساتھ ہے یہ تعلق بھی دین کا ہے کہ بندے کی خبر سمر گئی بندے کی خبر جنت کا باغیچہ بندے کو خبر میں جنت کا لباس فاخر مہیا کر دیا گیا قبر کی جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی دروازے کھول دیے جنت کا منظر دیکھ رہے لطیف ہوائیں آ رہی کوئی عالم برزخ بعض اوقات کئی صدیوں پر محیط ہو سکتا ہے راحت کے ساتھ اور اگر تعلق بھی دین راست نہیں ہے تو یہ قبر جہنم کا گڑا بن جائے جہنم کا لباس ہوگا جہنم کا بستر ہوگا جہنم کی کھڑکیاں دروازے قبر میں کھول دی جائیں گی اور یہ بندہ بڑے دکھ اور تکلیف میں رہے گا کیونکہ دنیا کی زندگی میں دین کے ساتھ وابستگی صحیح نہیں تھی جو کہ عند اللہ مطلوب اور پھر ظاہر ہے کہ قبروں میں ہمیشہ نہیں رہنا قبر کا معاملہ اگر عذاب میں بھی ہے تو آسان ہے آخرت کے مقابلے مرنے کے بعد انسان کا سفر جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف بڑھتی جائے قیامت تک بڑھے گی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کا عالم کیا ہوگا میدان معاشر قائم ہے اس بازار میں بھی تعلق بھی دین ہی کام آئے گا تعلق میں دی اگر دین سے دور ہو تو کل کامیابی نہیں مل سکتی دین کی بدولت کامیابی ملے گی بندہ کامیاب ہوگا اس بھی مراحل ہیں جتنے بھی وہاں دین داری ہی کام آئے مثلاً دین کا اہم شعبہ توحید باری تعالی مشرق کامیاب نہیں ہو سکتا ایک شخص اگر شرک میں ملوث باقی نیکیاں کر رہا ہے تحجد گزار ہے نمازی روزے دار ہر سال حج کرے عمرے کرے توحید میں خلل ہے سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ یہ تعلق بھی دین قابل قبول نہیں دین اسلام کے ساتھ تعلق اس کی کچھ حدود ہے کچھ ضوابط کچھ اصول ہے یہ اندھا تعلق قابل قبول نہیں ہے خالی جذبات کی حد تک دیندار ہونا یہ قابل قبول نہیں ہے خالی طلب کا سچا ہونا یہ قابل قبول نہیں ہے جب تک یہ پورا دین ایک دائرے کے اندر نہ ہو اور وہ دائرہ اللہ کے پیغمبر کی غلامی کا دائرہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کا دائرہ اور آپ کی غلامی میں سر فہرست عقیدہ توحید بیان توحید فہم توحید نشر توحید آپ کا مشن اس مشن کی آبیاری کے بغیر یہ تعلق قابل قبول ہے ہی نہیں توحید اگر ہے تو بڑی کامیابی بڑے ثمرات بڑے سمرات توحید اگر نہیں ہے تو ناکامی ہی ناکامی یبن نہ لو بلغت میں لو بالا السماء نہ آدم انک کا لو اتہ ہی تھا نہیں جو درد خطا ہے ثم لقيتني لا تشرقی لاتحی لا کبھی بقرابها مغفرة آدم کے بیٹے اگر تو پوری زمین گناہوں سے بھر دے شرک نہ ہو تم واحد ہو میں پوری زمین اپنے فضل سے بھر دوں اپنی رحمت سے بھر دوں گناہوں کو دھو ڈالوں گا صاف کر دوں گا اپنا فضل عطا فرما دیں تو جس دین سے وابستگی اختیار کرنی ہے اس دین کا پہلا نقطہ بلکہ اساس جو ہے وہ توحید توحید اب یہ کی فرق ابن آدم نے گناہ کر کر کے زمین کے دامن کو سیاہ کر دیا شرک نہیں کیا توحید پر قائم اللہ تعالی شرک نہ کرنے کی برکت سے اور توحید کی برکت سے وہ ساری سیاہی دھو ڈالیں گے صاف کر دیں گے اپنا فضل عطا فرما دے گا رحمت عطا فرما دے گا اور بندہ کامیاب ہو جائے گا یہ تعلق بھی دین کے ثمرات شفاعت کیا ہے شفاعت اہل توحید کا حق ہے قیامت مجھ جیسے گناہ گاروں کی بخشش کی بنیاد ہے جن کا تعلق بھی دین کیسا ہو توحید کے ساتھ ہو فہم توحید کے ساتھ ہو گناہ اگر ہوتے ہیں یہ گناہ یہ تعلق بھی دین کے منافی نہیں ہے بندہ توبہ کر لے معاملہ صاف ہو جائے گا توبہ اگر نہ بھی کر سکا تو اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے اس کا معاملہ صاف کر دے گا چاہے تو عذاب دے دے لیکن بالآخر جہنم سے نکال لے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور یہ بہت بڑا سمرہ ایک مشرق انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے کبھی نکالا نہیں جائے گا کتنا بڑا نقصان لیکن ایک مواحد یا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں اس کی توحید کی برکت سے یہ اللہ کی مشیت ہے یہ عظیم سمرہ ہوگا یا نہ بخشے جائیں اس کو عذاب دیا جائے وہ عذاب ایک وقت محدود کے لیے ہو نکالا جائے گا اور جنت میں منتقل کر دیا جائے گا ہمیشگی تو نہیں نا تو یہ تعلق بھی دین کا ثمرہ شفاعت بہت بڑی نعمت اور یہ اہل توحید کا حق قیامت کے دن شفاعت کون کون کرے گا اللہ کا پیارا نبی کرے گا قرآن کرے گا اور صالحین کریں گے نبی رسلام کی ان اللہ یدخل جنت بے شفاط رج بے شفاط رجن اکثر بنی تمیم بے شفاط رجن من امتی اکثر من بنی تمیم اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے ایک شخص کی سفارش سے کتنے لوگوں کو اتنے لوگوں کو کہ ان کی تعداد بنو تمیم قبیلے کی تعداد سے زیادہ ہو بنو تمیم قبیلے سے زیادہ ان کی تعداد ہو پوچھا وہ شخص کون ہے وہ آپ ہیں فرمایا کہ میں نہیں کوئی اور ہے میرے علاوہ کوئی اور اصل شاف محمد الرسود اللہ یہ امت کا ایک فرد جس کی شفاعت سے بنو تمیم قبیلے سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوئے اور بنو تمیم قبیلہ کیا ہے اس کا آغاز کم از کم علیہ السلام کے دور سے کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بنو تمیم علیہ السلام کی اولاد میں سے صدیوں سے چلا رہے اور صدیوں قائم رہے گا کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت بنو تمیم ہوگی صدیوں خبر یہ قوم موجود ہے اور صدیوں موجود رہے گی کتنے افراد ہوں گے کروڑوں افراد ہوں گے اربوں افراد ہوں گے فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے اتنے لوگوں کو جنت کا داخلہ ملے گا کہ ان کی تعداد بنو تمیم قبیلے سے زیادہ ہوگی تو اللہ کے پیارے بھی ہمبر کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا غور کی آپ کی شفاعت سے کتنے لوگ مستفید ہوں گے اور جنت میں جائیں گے رب آپ کی حدیث میرے نے مجھے اختیار دی اختیار دی کہ دو میں سے ایک چیز لے لوں بین ان ان بین یدخل نصف امتی الجنہ وہ بین شفا یا تو یہ لے لو کہ آپ کی آدھی امت کو جنت کا داخلہ دیں یا پھر شفاعت لے لو کیا آپ کریں گے دو میں سے ایک چیز لے لو آدھی امت کتنی امت ہوگی کتنی تعداد ہوگی صحابہ نے پوچھا تو اختر تھا یار سنتا آپ نے کیا پسند کیا کیا قبول کیا فرما کہ اختر تو شفاعت میں نے شفاعت کو قبول کیا مانا آپ کی شفاعت سے آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے یہ شفاعت اہل توحید کا حق ہے اور توحید اس دین کی بنیاد تعلق کے دین کا ثمرہ اور فائدہ قیامت کے روز یہ مقام حاصل ہوگا اللہ کے حبیب کی شفاعت قرآن کی شفاعت اگر یہ تعلق راست یہ بخشش کی اساس ہے کیونکہ توحید کے بغیر دین کامل نہیں ہو سکتا بلکہ دین اسلام کا سر توحید اگر سر کاٹ دو تو یہ ڈھانچہ سر کٹی لاش بن جائے دین میں نماز روزہ حج زکات لیکن توحید سر ہے سر کاٹ دو یہ یعنی توحید کاٹ دو یہ نمازیں روزے حج زکات سرکٹی لاش ہوں گے مردار ہوں گے کوئی فائدہ نہیں قطع نہیں توحید کے بارے جس دین کے ساتھ تعلق کی دعوت دی جا رہی ہے اس دین میں سر فہرست عقیدہ توحید کا اور کتنے بڑے ثمرات حاصل ہو رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفایت میری شفایت ہم جیسے گناہ گاروں کا اصل سہارا ہے سب گناہ گار کلو بنیاد مختار اولاد آدم ساری خطا کر ساری خطا کر بخیر الخط بے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں تو خطا سب کے عنصر میں شامل ہے سرشت میں شامل اور بخشش کے بہت سے اسباب ہیں توبہ بھی ایک سبب ہے لیکن ایک بڑا سبب اللہ کے پیارے پیغمبر عمر کی شفاعت کا ہے آپ سے پوچھا گیا آپ قیامت کے دن کس کی شفاعت کریں گے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالص من قلبه ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جنہوں نے خالص مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا توحید کو سمجھا ہو مانا ہو قبول کیا ہو توحید کی نمبرداری کی ہو اور توحید کی دعوت دی ہو انبیاء کے مشن پر گامزن رہا ہو گامزن ہوا ہو وہ لوگ میری شفاعت کے مستحق تو تعلق میں دین میں سر فہرست توحید کا عقیدہ نبی اسلام کی حدیث ہے قیامت کے دن ایک موحد کو لایا جائے گا میری امت کے ایک موحد کو لایا جائے گا جو گناہ گار بھی تھا صاحب توحید بھی تھا اور گناہ گار بھی تو عید پر قائم تھا اور گناہ گار بھی تھا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح لائے گا کہ ساتھ ایک یہودی بھی یار یا عیسائی بھی یار اللہ تعالیٰ فرمائے گا آدھا فدا من النار یہ یہودی یا عیسائی تیرا فدیہ فدیہ ہے تیرا جہنم سے اور وہ اس طرح کہ تو موحد بھی ہے اور گناہ گار بھی گناہ کا تقاضا یہ کہ تجھے جہنم کی سزا دے اور توحید کا تقاضا تجھے معاف کر دوں میں تجھے معاف کر رہا ہوں اور جو گناہ کا تقاضا تجھے سزا دینے کا تھا تیرے بدلے اس یہودی کو جہنم میں ڈال تیرے بدلے اس عیسائی کو جہنم میں ڈال توحید کی برکات اس دین کے ساتھ تعلق کی برکات کہ تیرے گناہوں کا تقاضا تجھے جہنم میں ڈال تیری توحید کا تقاضا جنت میں ڈال تیری توحید کے تقاضے کو مان لیتا ہوں جنت میں چلے جاؤ اور جو گناہوں کا تقاضا تھا جہنم کی سزا کا تیرے بدلے یہودی کو وہ سزا دے اس کو اور گناہوں کے بوجھ سرے دبا کر اسفل صاف میں ڈال جہنم کے اور نچلے طبقے یہ سوارات تعلق بھی دین کے کہ جس دین سے تعلق جوڑنا ہے اس دین کا اصل جو جوہری نقطہ ہے وہ توحید کا عقیدہ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کا آپ کی پیروی کا عقیدہ بھی عمل آپ کی اتباع عقیدے میں بھی شامل ہو عمل میں بھی شامل ہو عقیدہ کیا ہو آپ کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرنی صرف آپ کی اتباع کرنی یہ عقیدہ عمل کیا ہو کہ عمل آپ ہی کی پیروی کرے آپ ہی کی اتباع کرے کسی اور کی نہیں یہ اتباع در حقیقت بڑی ثمرا کا باعث ہوگی اور کامیابی کا باعث ہوگی کامیابی کا باعث ہوگی کیا مطلب جو میزان قائم ہوگا اس میزان پر عمل اتباع کی بنیاد پر تو لے جائیں گے اتباع اگر نہیں ہے نماز تو ہے مگر نبی اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ نماز نہیں تو لی جائے اور اگر نماز ہے اور اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق ہے وہ تولی لی جائے یہ کیونکہ واضح تولنے والا جبیل امین جبیل امین سے بڑھ کر صحیح نماز کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے کون ہو سکتا ہے جبریل نہیں جانتے کہ وہ حنیفہ کون ہے شافی کون ہے اور مالک کون ہے وہ ایک ہی بات جانتے ہیں کہ یہ وہی محمد الرسود اتری صرف ان کی اتباع جو نماز ان کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ وزن کے قابل ہوگی اور جو نماز ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہے پھر کس کے طریقے کے مطابق ہے جس کے مرضی وہ آپ کا باپ دادا ہے قوم برادری ہے کوئی پیر ہے کوئی مرشد ہے کوئی امام ہے جس کے پرتی جبریل امین ان میں سے کسی کو نہیں جانتے وہ جانتے ہیں کہ دین وہی الہی اور وہی میں لے کر آیا اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی پر میں لایا جو عمل آپ کے طریقے کے مطابق ہے وہ عمل قابل قبول اس کا وزن بھی ہوگا اور وہ تولا جائے گا بڑا سکل ہوگا بڑا اس میں وزن ہوگا بڑا اس کا اجر ہوگا اور جو عمل آپ کے طریقے کے خلاف ہے نہ وہ وزن کے قابل ہے اور نہ اس میں میں وزن ہوگا حدیث تو بعض لوگ تولے جائیں گے اس طرح تولے جائیں گے کہ دوسرے پلڑے میں ایک ذرہ رکھا ہوگا ایک ذرہ وہ ایک ذرہ ان سے بھاری پڑ جائے ایک ذرہ ان سے بھاری پڑ جائے میں جو عمل وہ کرتے رہے بالکل بے قیمت کیوں ان کے عمل میں اللہ کے حبیب کی سنت کا وزن شامل ہے وزن تو سنت کا ہے اور حقیقی جو تعلق میں دین ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کرنا کتنا اہم موڑ ہے بدن اعمال کا جہاں جنت اور جہنم کے گروہ بنیں گے جن کا نیکیوں کا پڑا بھاری پڑ گیا وہ جنتی ہے جاؤ جنت کی جن کے گناہ بھاری پڑ گئے وہ جہنمی اور یہاں کامیابی کس کے لیے ہے جس کے پاس توحید کی نعمت ہو جس کے پاس اللہ کے حبیب کی سنت کی اتباع کی نہیں اس عمل کو تو لیں گے جو سنت کے مطابق ہے ان سے بڑھ کر سنت کو جاننے والا کوئی نہیں یہ راست جو تعلق میں دین ہے یہی نجات کا باعث ہوگا روز قیامت یہی بندے کی کامیابی پر منتج ہوگا یہ حوض کوثر اس کا پانی کسے نصیب ہوگا اللہ کے حبیب کی اتباع کرنے والے بدتی کو نہیں کچھ لوگ آئیں گے بڑھیں گے حوض کی طرف حدیث میں آتا ہے کہ آگے بڑھ اختول جو دونی مجھ سے مجھ تک پہنچنے سے قبل انہیں گرفتار کر لیا جائے گا روک لیا جائے گا پکڑے جائیں گے میں کہوں گا آنے دو ان کو میری امت ہے امین فرمائیں گے نہیں آپ نہیں جانتے کہ بدتیوں کا ٹولہ ہے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسے کیسے نئے عمل نئے طریقے جاری کیے تھے یہ بدتیوں کا ٹولہ ہے آپ فرمائیں گے بعدی میرے بعد میرے دین کو تبدیل کرنے والوں کے لیے دور کر دو مجھ سے دور کر دو ہٹا دو دفاع کر دو ان کو یہاں یہ حوض کا کسے نصیب ہوگا اللہ کے حبیب کی اتباع کرنے والوں جن کے اندر بدت نہیں ہے کوئی نئی چیز نہیں اپنائی ہمیشہ اللہ کے بیر حبیب کی اتباع کرتے ہیں اور یہ اصل دین جس کی پیروی اتنے ثمرات کا باعث بن رہی جو قیامت کے مختلف مراحل ہیں بڑے خوفناک مراحل ان میں یہ ساری چیزیں اور کامیابی کس کے لیے جو سچے دین کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں جس کا تعلق بھی دین سچا نہیں ہے اپنی مرضی کا دین ہے مرضی کا فہم ہے بدت شرک مزارات کے طواف مزارات پر سجدے غیر اللہ کو پوجنا غیر اللہ کو مشکل کشا ماننا حاجت روا ماننا دستگیر ماننا ماننا داتا ساری عقائد فاسدہ عقائد باطلا قیامت کے دن قطع کامیاب نہیں ہو تو دین اور دین فہمی سچا دین اس کے ساتھ ایک وابستگی ہر موقع پر ہر مرحلے پر کامیابی کا باعث تین جہان ایک دنیا کا جہان ایک برزخ کا جہان اور ایک آخرت کا جہان تینوں جہانوں میں اصلاح کی جو ہے وہ دین کے ساتھ سچا تعلق سچا تعلق تو اس دین کو سمجھو اور اس کو اپناؤ نبی اسلام نے چند چیزوں کو دین کہا ہے نمبر ایک اسلام اسلام میں پانچ امور ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيل ارکان خمسہ اسلام جبریل نے پوچھا مل ایمان ایمان کیا ہے بھائی ایمان چھ چیزوں کا نام ان تؤمن باللہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر رود آخرت پر اور تقدیر پر اچھے ہو ان چھ امور کو سمجھو کیسے جیسے شریعت چاہتی اپنی مرضی کا نہیں اچھا احسان کیا ہے کہ احسان دو چیزوں کا نام کا اللہ کا تو اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے اس طرح کی عبادت کرو اتنے الہا کے ساتھ تجروں کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ تم اللہ کو دیکھ رہے اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہے اللہ تمہیں دیکھ رہے آپ کسی فیکٹری میں ملازم ہیں باس آپ کا سامنے بیٹھا اور آپ اس کو دیکھ رہے تو آپ کس طریقے سے کام کریں کتنی توجہ ہو کتنا انحماق ہو گپ شپ نہیں کر رہے بس کام پر توجہ اور اگر باس کو نہیں دیکھ رہے اپنے کمرے میں بیٹھے اور وہ مشینوں سے آپ کیمرے سے آپ کو دیکھ رہے پھر بھی آپ کے کام کا انداز کیا ہوگا انتا اللہ کا انا کا تو اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور نہ ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہے کیا انداز ہوگا عبادت کا اور کیا انداز ہوگا عمل کا یہ احسان یہ احسان اور فکر آخرت آخرت میں قیامت کا ذکر قیامت کب آئے گی اور قیامت کی علامات ان کو پہچاننا اور قیامت کا تصور تاکہ قیامت کے مراحل کی تیاری کی جائے یہ امور ہے جبیل امین آئے تھے انسانی شکل میں یہ چار پانچ سوال کیے تھے آپ نے جواب دیے تھے پھر وہ چلے گئے میں جانتے ہو تدری من سائل یہ سائل کون تھا اللہ رسول عالم اللہ رسول رسول بہتر جانتے ہیں ان انیل دینکم یہ جبیل امین تھے یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے یہ امور دین ہے جو اللہ کے پیارے پہ وفات سے کچھ دن قبل آئے تھے صحابہ کی موجودگی میں تاکہ سب کے سامنے ایک بدھا ٹکا دین آ جائے کہ دین کا احاطہ ان امور کے اندر ہے ان کو صحیح معنی میں پہچان لو سمجھ لو اپنا لو یہ دین ہے اس کو اپنا لو تمام تر شرائط کے ساتھ تمام تر ضوابط کے ساتھ اور تمام تر قواعد کے ساتھ پھر یہ دین دیکھو کس طرح کام آئے گا دنیا کی زندگی میں بھی عالم برزخ میں بھی اور کل قیامت کے دن مگر اس دین سے اگر انحراف ہوگا وہ سرے منہ انحراف کیوں نہ ہو ایک سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ ہو وہ انحراف عند اللہ قابل قبول نہیں ہے تو تک غیر الاسلام دین یقبر امن ہو تو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین بنائے گا اسے اپنائے گا وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں قابل قبول سچا دین اسلام ہے جس میں توحید ہو اللہ رسول کی ہدایت ہو اور وہ سارے امور ہو جو اللہ کی وحی سے بیان ہوئے ان کو اپنا لیا جائے ان پر عمل کیا جائے یہ تعلق ہر جگہ کام آئے گا اور اگر یہ تعلق نہیں ہے تو پھر کامیابی کی کوئی توقع اور کوئی صورت نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کا فہم عطا فرما دے صحیح دین کا فہم عطا فرما دے اور صحیح دین کو اپنانے والا بنا دے ایسا تعلق قائم کرنے کی توفیق دے دے یہ تعلق ہر جگہ ہماری کامیابی پر قائم اور منتج ہو ہماری سعادت کی راہیں کھول دے اور کامیابی کے دروازے کھول دے ایسا تعلق قائم ہو جائے دنیا کی زندگی میں بھی اور کل خبر میں بھی اور کل کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن بھی یہ تعلق ہماری کامیابی پر منتج ہو اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اللہ ان مدارس کو قائم قائم رکھے یہ آپ کی سالانہ تقریب ہے اور یقیناً طلبہ کی جو حسن کارکردگی اس کے نشانات آپ نے دیکھے ہوں گے ان کو انعامات بھی حاصل ہوئے ہوں گے اور یقیناً یہ ادارے کی کامیابی کی دلیل ہے اللہ ان کو قائم و دائم رکھے اور آپ کی تمام تر توجہ کا مہور آپ کا یہ ادارہ ہو اگر یہ کامیاب ہے یہاں سے کتاب و سنت کی تعلیم ہو رہی ہے تو یقین کرو جیسے مجھ سے پہلے یہ بتا رہے تھے ایک ایک حرف آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گا بچے پڑھیں گے نورانی قاعدہ پڑھیں گے الف بات آسا ایک ایک حرف آپ کے لیے صدقہ جاری ہے آگے چل کر وہ سپارہ پڑھیں گے ایک ایک حرف آپ کے لیے صدقہ جاری ہے آگے چل کے حفظ کریں گے ایک ایک حرف آپ کے لیے صدقہ جاری ہے آگے چل کر اس کی تفسیر پڑھیں گے ایک ایک حرف آپ کے لیے صدقہ جاری ہے آگے چل کر وہ عمل کریں گے تو ایک ایک حرف پر عمل آپ کے لیے صدقہ جاری ہے آگے چل کر وہ پڑھائیں گے اسی دین کے دائیں بنیں گے لوگوں کو حفظ کرائیں گے پھر بھی یہ صدقہ جاری ہے پھر ہو سکتا ہے ایک چراغ سے سو چراغ چلیں اور سو چراغوں سے ہزار چراغ چلیں پھر یہ سلسلہ قیامت قائم رہ سکتا ہے اور نبی اسلام کی حدیث ہے کچھ لوگ قبر میں پہنچ جاتے ہیں ہڈیاں سڑ جاتی ہیں جسم مٹی بن جاتا ہے مگر ثواب کا سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے ان میں سے ایک شخص وہ ہے تورا کا علم اپنے پیچھے علم چھوڑ گیا کوئی درسگاہ چھوڑ گیا طلبہ علماء چھوڑ گیا کوئی کتاب چھپوا کے چھوڑ دی قرآن پاک شائع کروا دی یہ سب علم ہے اور یہ تا دیر باقی رہنے والے امور ہیں یقیناً مدارس ایک نعمت ہے ہمارے سامنے ان کی کارکردگی ہمیشہ اجاگر ہونی چاہیے اور یہی چیز ہماری انشاءاللہ کامیابی کا باعث بنے گی اللہ پاک فرما دے اقول و قولی حاضر مصطفی اللہ باخر العبان الحمد للہ